کے لیے اور اس زمین کے اندر طرح طرح کے میوجات رکھے کھجورے ہیں جو غلافوں والی اسی طرح غلات ہیں اناج ہیں گھونسے والے وریحال اور طرح طرح کے پھول خوشبودار پیدا کیے فب اے جن و زبان تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جٹلاؤ گے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسان کو کھن کھنانے والی مٹی سے ٹھیکری نما اور پیدا کیا جنوں کو شولے والی آگ سے بھب ای رب کمات زبان رب المشرقی رب المغربئی اللہ پاک مشرقوں کا رب ہے مغربوں کا رب ہے فبی اعلیٰ رب کمات زبان مرج البحرین یلتقیان اللہ تعالیٰ نے دریاؤں کو جاری کیا جو دونوں مل کے چلتے ہیں ایک میٹھا اور ایک کھارا ان دونوں کے درمیان ایک حائل لگا دیا ہے جو نظر نہیں آتا دونوں دریا لا یبغیان آپس میں مکس نہیں ہوتے اب اعلیٰ ربکما تکذبان کا زبان اے انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو چٹلاؤ گے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان ان دریاؤں اور سمندروں سے موتی نکلتے ہیں اور مرجان نکلتا ہے ابیہ رب کمات کا زبان انہی دریاؤں اور سمندروں کے اندر الجوار المنشار بڑے بڑے سمندری جہاز چلتے ہیں جو پہاڑ نما ہیں یا پرانے زمانے کے لحاظ سے بڑی بڑی چادر لگائی جاتی تھی جو اتنی اونچی ہوتی تھی جو پہاڑ نما ہے کل بات ہو رہی تھی واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان دنیا کے اندر برکت ہونے کے لحاظ سے اہم چیز یہ ہے کہ بے و شراء میں دھوکہ نہ ہو خواہ وہ ناپ تول کر کے دینے والی چیز ہو خواہ ویسے بیچنے والی چیز ہو یا گز کے ساتھ دینے والی چیز ہو جس طرح بھی ہو جو چیز کا معیار اور کوالٹی ہے وہی بتائی جائے اس میں دھوکہ نہ ہو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں ہوشیاری نہیں دکھاؤں گا تو رزق نہیں ملے گا یا یوں یہ نہیں سوچنا چاہیے انسان کے ذمہ ہے اسباب کو اختیار کرنا پھر رزق اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے کبھی بھی کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من غشف علیہ سمنا جو دھوکہ کرے گا وہ ہماری جماعت میں سے ہی نہیں ہے جس طرح کے چیز کو وزن کے لحاظ سے کم کر کے دینا گناہ ہے ایسی اور ہیرا پھیری کر کے نقصان دینا بھی غلط ہے گناہ ہے رزق مشکوک ہو جائے گا حرام ہو جائے گا اب دس روپے والی کلو والی چیز بیس روپے میں بیچ گیا تو خوش تو ہو گیا لیکن گھر میں سب کو جب رزق حرام کھلائیں گے تو اس کے اثرات پھر لڑائی جھگڑا ہی ہو سکتے ہیں اور کیا ہو سکتا ہے اسی طریقے سے بعض دفعہ لوگ یوں دھوکا دیتے ہیں اللہ معاف فرمائے بہت ہوشیار ہیں وزن تو پورا ہوتا ہے چیز کو جب تولتے ہیں وغیرہ وزن پورا ہوتا ہے لیکن انہوں نے اپنے نشانے میں خراب چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں بس یوں لگایا اوپر دو چار دانے صاف ہو گئے اندر سارا وہ گند یہ بھی ناجائز ہے اور دھوکہ ہے آپ گندی چیزوں کو علیحدہ رکھیں اس کا ریٹ الگ رکھیں جو صاف ستھری چیز ہے آپ لوگ تو اوپر ڈھیر کو دیکھ کے تو چیز خرید رہے ہیں وہ سامنے اس نے رکھے ہوتے ہیں اور یوں ڈال دیتا ہے یہ غلط ہے اور رزق خراب ہو جاتا ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل مبارک نقل ہوا کہ مدینہ کے بازار میں آپ تشریف لے گئے اور ایک بندہ گندم کا ڈھیر بیچ رہا تھا تو آپ نے نا اس گندم کے ڈھیر کے اندر ہاتھ ڈالا تو وہ اندر سے گیلا تھا تو اوپر سے خشک تھا تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیوں آپ گھیلے کو بھی اوپر کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ گندم اندر سے گھیلی ہے لوگ تو اوپر والی چیز دیکھیں گے وہ سمجھیں گے یہ خشک ہے ہر چیز میں یہی چیز خیال رکھنا ہے کہ نقصان اور دھوکہ نہ ہو جو جس طرح کی چیز ہے اسی طرح بتائی جائے اس میں اللہ برکت دیں گے اس میں جب چیز اچھی دی جائے گی لوگ دعائیں بھی دیں گے پیسے تو انہوں نے دے دیں آگے فرمایا اللہ پاک نے زمین کو بچھونا بنایا مخلوق کے فائدے کے لیے صرف رہائش مقصد نہیں ہے زمین کے اوپر سیر و تفریح مقصد نہیں ہے بلکہ زمین کے اندر بہت سارے خزانے اللہ نے سارے زمین میں ہی رکھے ہیں جو دوسرے مقام پہ فرمایا نا وہ اخراج تل ارض و لہا وقال انسان مالا قرب قیامت میں زمین اپنے خزانے باہر اگل دے گی انسان سوچے گا کہے گا کیا ہو گیا اس کو یہ ساری چیزیں سونا چاندی سب کچھ باہر پھینک رہی ہے اور دوسری چیزیں بھی جو اندر ہوں گی جب قرب قیامت میں نفع کا پونکا جائے گا تو قبروں سے سارے اٹھ کھڑے ہوں گے تو فرمایا زمین کو بچھونا بنایا مخلوق کے نفع کے لیے فی کیا اس میں مختلف طرح کی میوجات ہیں وہ نقل و ذات الاقمام کھجورے ہیں اعلیٰ درجے کی غلافوں والی وغیرہ کھجور ایک ایسا پھل ہے جو پورے سال کھایا جاتا ہے اور یہ فریج کا بھی محتاج نہیں ہے اللہ کا عجیب نظام ہے کہ یہ کھجور جو ہے خراب نہیں ہوتی خوش کر دی جائے نا جو اپنے روٹین کے مطابق جب پک جائے یہ ایک سال تک خراب نہیں ہوتی جب اس کا سال پورا ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر سے جو ایک پردہ سا ہوتا ہے کھجور کے اوپر ہے وہ الگ ہونا شروع ہو جاتا ہے وہ دلیل اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ کھجور پرانی ہے جناز جی، سعودی حکومت میں وہ پرانی کھجور جو ہے عام مارکیٹ میں نہیں رکھ سکتے اس کے لیے پھر ایک الگ بازار لگتا ہے اس میں خیمے لگتے ہیں وہ پچھلے سال والی کھجوریں لوگ اس کے اندر بیچ سکتے ہیں وہ اگر دوسری کھجور وہی مبروم بیس ریال کی ہے تو ادھر جا کے وہ پانچ ریال کی ہو جاتی ہے یعنی ایک سال تک تو کھجور ویسے ہی خراب نہیں ہوتی اس کو فریج فریزر کی بھی متاجی نہیں ہے ہر سال ہر جگہ کھائی جاتی ہے اور سال کے بعد اس کی یہ علامت خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف سے شروع ہو جاتی ہے کہ اس کا اوپر والا پردہ اترنے لگ جاتا ہے وہ زاد المیاد ہے بس اللہ کی قدرت ہے اب دیکھو نا گندم جب زاد المیاد ہو جاتی ہے تو اس کے اندر طاقت ختم ہو جاتی ہے اور چاول زیاد المعاد ہو جاتا ہے تو زیادہ مقوی ہو جاتا ہے وہ اس کی شان ہے جس کو اس نے یوں کر دیا یوں کر دیا کسی انسان کے بس کی بات نہیں کھجور کی یہ علامت رکھتی اور مقویات میں سے کھجور جو ہے انتہائی مفید چیز ہے جن کا بلغمی مزاج ہوتا ہے وہ استعمال کرنے کے لحاظ سے یہاں تو رواج ہی نہیں ہے بس صرف سنت سمجھ کر رمضان میں افطاری کھجور کی کی جاتی ہے اس کے علاوہ کھجور کھانے کا رواج نہیں ہے کہ کھجور بھی کوئی اچھی چیز ہے کھجور بہت مفید چیز ہے خصوصاً اعلیٰ درجے کی ہو پاکستان کی کھجور اپنی زندگی کے ساتھ عمر کے ساتھ نہیں پکتی اس کے ساتھ پھر ایک بعد میں ایک مرحلہ کیا جاتا ہے جب وہ پکتی ہے سعودی عرب اور بعض خلیج کے ملکوں کی کھجور کے یہ کوالٹی ہے کہ وہ درخت کے ساتھ ہی پک جاتی ہے اسی وجہ سے اس کا ذائقہ اور مٹھاس بہت عالی ہوتے پھر جگہ کی نسبت کے لحاظ سے الحب ذوالعصف والریحان اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر طرح طرح کے میوجات اور پھل وغیرہ رکھے اناج بھی رکھے اور اناج ذوالعصف بھوسے والے اور خوشبودار چیزیں بھی ہیں بھوسے والے اناج سے مراد سب سے مرکزی چیز گندم ہی ہے کہ جس کا بھوسا بھی بہت مفید ہوتا ہے اور آپ دیکھیں کتنا مہنگا ہوتا ہے جو بھینسوں کا چارہ بنتا ہے وہی بھینس کتنا اعلیٰ دودھ دیتی ہے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں بیان ہو چکا ہے کہ جو گندم اگر سٹوں کے اندر ہوشوں کے اندر رکھی جائے تو اس کو نہ کیڑا لگتا ہے نہ زاد المیاد ہوتی ہے اللہ کا نظام دیکھو اس کے کیسے غلاف ہیں اور یہی بات حضرت یوسف علیہ السلام نے سات سال میں جو اس کو سٹور کرنے کا حکم دیا تو وہ چودہ سال استعمال ہوئی یعنی سات سال پہلے تو سٹور کیا پھر اگلے سالوں میں کہاں آیا پھر اس کے بعد استعمال ہوئی تو خراب نہیں ور خان خوشبودار چیزیں خوشبودار پھول پھل اللہ نے پیدا کیے رب کو ماتو انسان نعمتیں سوچ ہی نہیں سکتا جس جس تو دنیا مت اللہ لا تحسوها قرآن مجید کی آیت ہے اگر نے ہم تو کو شمار کرنا چاہو نہیں شمار کر سکتے دوسرے مقام پہ فرمایا کہ لن تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثله مددا سارے سمندر سیاہی بنے درخت قلم بنے لکھنے لگ جائیں تب بھی نہیں سمندر ختم ہو جائے گی سیاہی ختم ہو جائے گی قلم ختم ہو جائیں گے اللہ کی نعمتیں نہیں ختم ہو سکتی بہت آپ ہر طرف دیکھیں اللہ کی نعمتیں ہی ہیں تو اے جنو انس تم جھٹلانے پر بھی آؤ تو کون کون سی نعمت کو جھٹلا سکتے ہو خلق الانسان من ان فخار انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک کھن کھنانے والی مٹی سے پیدا کیا ہے ٹھیکری سے پیدا مطلب یہ ہے کہ اتنی اعلیٰ مٹی نہیں ہے تو اس طرح کی مٹی سے کتنی اچھی فی احسن تقویم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کتنا پیارا انسان بنایا اس سے حقارت مقصد نہیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتانا چاہتے ہیں کہ میں اتنا بڑا قادر ہوں کہ کیسی چیز سے کس طرح خوبصورت چیز بنا دیتا ہوں اگلی بات فرمائی خلق الجان من مارج من نار کہ پیدا کیا جن کو لو آگ کے شولوں سے لو لو تپش سے سے سے یعنی مطلق آگ آگ نہیں جب جلتی ہے ہے ہے اس اس اس کا شولہ ہوتا پھر کی اور گرمیش گرمیش ہوتی جنوں کو پیدا کر دیا گیا وہ بھی ایک مخلوق ہے ایک نورانی مخلوق ہے جو فرشتے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے آگ سے چیز تو تباہ ہو جاتی ہے آگ سے کوئی چیز بنتی نہیں ہوتی تباہ ہو جاتی وہ تو آگ سے کیسی مخلوق پیدا کر دی رب المشرقین و رب المغربین اللہ تعالیٰ مشرق و مغرب کا رب ہے چونکہ سورج کے ہر روز طلوع ہونے کی جگہ الگ ہے آپ جو خط خط دیکھے نا جو نقشے کے اوپر لگے ہوتے ہیں ہر روز سورج کے طلوع ہونے کی جگہ اس لیے زور کا ٹائم مصر کا ٹائم مغرب کا ٹائم یوں بدلتا رہتا ہے کہ سورج کے ساتھ اس کا تعلق ہے جب سورج کے طلوع ہونے کی جگہ الگ تو ہر جگہ الگ مشرق ہے اور سورج کے غروب ہونے کی جگہ جیسے واضح فرق سردیوں اور گرمیوں کے لحاظ سے محسوس ہوتا ہے اس لیے مشرق مشرقوں جو کئی مشرق ہیں یا کئی جگہوں سے سورج طلوع ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ سورج ہر روز جب اپنا وہ پورا کرتا ہے ہے ہے سجدہ ریز ہوتا اور اللہ سے اجازت چاہتا کہ دوبارہ روشنی کرنی ہے یا واپس ہے کیونکہ قرب قیامت میں مشرق کے بجائے مغرب سے سورج طلوع ہو جائے گا یہ سب سے بڑی علامت ہے ہر روز اس کو اجازت ملتی ہے آگے چلتا ہے فرمایا میں البحرین اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی یہ کہ بعض دفعہ کھارا اور میٹھا دونوں دریا اکٹھے چل رہے ہوتے ہیں ان کی رنگت کے لحاظ سے واضح فرق محسوس ہو رہا ہوتا ہے اور وہ آپس میں مکس نہیں ہوتے جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہے جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہے بھائی نوما بر درمیان میں اللہ فرماتا ہے ہم نے حائل مقرر کر رکھا ہے ہمیں تو نظر نہیں آتا حائل بعض جگہوں میں سمندر تو یوں ہے آپ کے ادھر بھی دونوں رنگ کے لحاظ سے جب کابل اور دوسرا ملتے ہیں تو اکٹھے جا رہے ہوتے ہیں لیکن بعض علاقوں میں سمندر دریا یوں ہے کہ نیچے کھارا بہ رہا ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ میٹھا پانی بہ رہا ہے اس طرح اور رنگت کے لحاظ سے بڑا اختلاف ہوتا ہے پھر ان کے ان پانیوں کے ذائقے اور تاثیر کے لحاظ سے فرق ہوتا ہے آپ دیکھنا چاہو تو اس طور سے جو راستہ پہاڑوں کے اوپر سے سکردو کی طرف آتا ہے جس کو پتنی دیوسائی یا کیا کہتے ہیں ہر طرح کے پانی وہاں سے بہ رہے ہیں اور نیلا سیاہ پانی انتہائی گہرا سبز پانی پھر پتہ چھوٹا پانی پھر میٹھا پانی پھر کیسا پانی وہ مختلف راستے میں پانی آتے ہیں اور وہی دو تین مہینوں میں اپنے لحاظ سے بہتے ہیں اور بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ وہ سارا پانی ہندوستان کے اندر جا رہا ہے اور ہم آپس کے اندر ہی تماشا بنتے رہتے ہیں کچھ تماشا بناتے ہیں ہمارے لیڈر کچھ تماشا دیکھتے ہیں بس یہی ہو رہا ہے ملک کے لیے جو ایک انتہائی ضروری چیز قرآن مجید نے کہا نا وجہ اللہ من الماء کل شعین حی ہم نے ہر چیز کی زندگی کا دار و مدار پانی کے ساتھ متعلق رکھا ہے اس طرف سوچ نہیں ہے آپ دیکھیں وہ علاقہ اتنے اعلیٰ پانی ہے اور وہ ہر پانی کی تاثیر اس کا مزاج اس کا طبی لحاظ سے جو فوائد ہیں وہ مختلف ہیں جن جگہوں سے وہ گزرتا ہے پانی جو تحقیق ہے اللہ عالم ثواب میں نے وہ جگہ دیکھی ہے ہم گئے تھے وہ ایک علاقے میں کہ وہاں جمعہ مطلب اس کی شرائط پوری ہیں یا نہیں پوری پتنی چوری چوری یا ایسی کوئی جگہ ہے جہاں پر لوگ جمع ہو کے نا تو نانگا پربت کا وہ وہ دیکھتے ہیں پہاڑی کے کیا بھائی یہ وہاں تیئیس ہزار پھولوں کی تیئیس ہزار پھولوں کی وہ ساری زمین ہے جس کو دیوسائی کہتے ہیں اور جہاں سے وہ پانی بہتا ہوا رشتہ ہوا چشموں سے نکلتا ہوا وہ پانی وہاں سے آتے آتے اور جو بتایا میں نے کہ وہ حوالے ہو جاتا ہے ہندوستان کے حوالے وہ پانی ہو جاتا ہے وہ بارڈر وہاں سے قریب ملتا ہے تو وہ تو ہمارے جو معاہدے کے مطابق ڈیم کے نہیں بنانے چاہیے وہ زوراور بنا لیتا ہے اور ہمارا تو اپنا پانی ادھر چلا جاتا ہے یہ بہت اہم چیز ہے چلو کبھی کہیں مدت میں بھیجتا ہے ایسا مستانہ فرمایا البحرین جل تقیان دو دریا یوں بہتے ہیں میں نے بتایا وہ مختلف پانی وہاں بورڈ لگی ہوئی ہیں اور عجیب واقع تن ان کی تاثیر ہے ان پانیوں کی کیونکہ مختلف پھولوں اور مختلف معدنیات اور ان جڑوں سے پودوں کی جڑوں سے گزر رہے ہیں اس لیے ان کے رنگ بھی ہیں اور ذائقے اور تاثیر بھی مختلف فرمایا بینما برزخ اللہ جب غیان ہم پانی جب چلاتے ہیں دونوں الگ الگ پانی ہیں ساتھ چل رہے ہوتے ہیں آپس میں وہ مکس نہیں ہوتے یہ اللہ کی قدرت ہے دنیا میں ایک جگہ نہیں اظہربئی جان کے اندر ہیں افریقہ کے اندر ہیں اس میں کیا نام ہے جو آزاد ریاستیں ہوئی ہیں ان کے اندر ہیں یہ کئی جگہوں میں دریا دو یوں مل کر رہتے ہیں اللہ اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہے بینہما یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان انہی سمندروں اور دریاؤں سے نکلتے ہیں موتی اور مرجان یہ جو لؤلؤ موتی ہوتا ہے نا لؤلؤ موتی ہم تو ہر موتی موتی کو کہتے ہیں نا ہر موتی موتی نہیں ہوتا لؤلؤ جو موتی ہے اس کا عظیم نظام ہے کہ یہ جو سمندر کے اندر سی پی پڑی ہوتی ہے اس کے اندر جب بارش موسم بہار میں گرتی ہے تو اس وقت جو موتی بنتا ہے اس کو لک لو کہتے ہیں اور مرجان جو ہے سمندر کی گہرائی میں ایک گھاس ہوتا ہے یہ جو ایک گوبھی نہیں ہوتی جو ایک تو پھول گوبھی ہوتی ہے ایک بند گوبھی ہوتی ہے نا ایک اسی طرح کی گوبھی ہوتی ہے جو سبز رنگ کی ہوتی ہے اس کو لوگ سلاد کے طور پر استعمال کرتے ہیں سبز رنگ کی گوبھی پھول گوبھی کی طرح ہوتی ہے بالکل مرجان اس طرح ہوتا ہے اور سمندر کی بالکل نیچے گہرائی میں یہ درخت ہوتا ہے اسے حاصل کیا جاتا ہے اور جس سے انسان کے لیے مقویات والی دوائیاں وغیرہ مروارید اور مرجان بنتا ہے یہ سمندر کے ساتھ تعلق اور نمکین سمندر کے ساتھ عالم علام باسواب بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ بعض صوفیاء کی بعض بزرگوں میں سے کسی صوفی کی ریاضت سلب ہو گئی تھی کہ اس نے یہ دل میں خیال پیدا ہوا کہ دریا اور سمندر کے اوپر بارش کیوں برستی ہے وہاں تو ضرورت نہیں ہے پانی پانی ہے ضرورت یہ ہے کہ وہاں موتی اور یوں یہ چیزیں فرمایا والا الجوار المنشات فی البحر الام اللہ کی قدرت ہے کہ دریاؤں کے اوپر کتنے بڑے بڑے یہ سمندری جہاز چلتے ہیں اللہ کے عمر سے چلتے ہیں اللہ سمجھ نصیب